کرشن چندر کی کہانی عورتوں کا عطر کہانی سنانے والے نے کہا اور اس عورت کے پسینے سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی سیٹ موہن لال بگبیریا جو صرف کھدر پہنتے تھے صرف وسکی پیتے تھے اور صرف بلیک مارکیٹ کا دھندا کرتے تھے یکایق کہانی سنتے سنتے رک گئے انہوں نے نیروتم بھائی پانڈیا افسانہ نگار کو بیچ میں ٹوک دیا ابے پانڈیا یہ تو نے کیا کہا جی میں نے کہا اس عورت کے پسینے سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی کیا عورت کے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے بگویریا نے حیران ہو کر پوچھا جی ہاں یقین نہ ہو تو مس پریماوتی سے پوچھ لیجئے مس پریماوتی کچھ ہنسی کچھ شرمائی لیکن سیٹ بگبیریا نے آگے بڑھ کر سونگ ہی لیا مس پریماوتی نے ایک ہلکی سی خوشبو لگا رکھی تھی سیٹ کے نتنوں میں وہی ہلکی سی بے نام خوشبو دوڑ گئی سیٹ خوش ہو کے بولے ہاں آتی ہے آتی ہے لیکن سبھی عورتوں کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی ہے سبھی سے تو نہیں پانڈیا نے فلاسفروں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا صرف کنواری لڑکیوں کے پسینے میں یہ بات ہوتی ہے مس پریماوتی کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا سیٹ بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ان دنوں ایک فلم بنانے کی سوچ رہے تھے اور اسی سلسلے میں نیروتم بھائی پانڈیا سے کہانی سن رہے تھے اسی سلسلے میں انہوں نے مس پریماوتی کا ہیروئن کے کردار کے لیے انتخاب کیا تھا نیروتم بھائی پانڈیا نے کہا سیٹ صاحب آگے سناؤں سیٹ موہن لال بگبیریا نے میز کے دروازے سے ایک چیک بک نکالی اور پانچ سو روپے کا ایک چیک افسانہ نویس کو دے کر کہا تمہاری کہانی بہت اچھی ہے ایک دم زبردست لیکن باقی کہانی کل سنیں گے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور کہیں کہانی نہ بھی ٹھیک ہوئی تو ہم خود ٹھیک کر لیں گے اس وقت تم جاؤ سیٹ صاحب نے پریماوتی کو بھی اشارے سے کہا وہ اور پانڈیا نمستے کہہ کر دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے سیٹ صاحب کچھ دیر کے لیے کرسی کے اندر دھس گئے اور کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے رات کو سٹھانی کھانے کا تھال سجا کے رسوئی سے باہر نکلی اور چوکی پر تھال پٹک کر بولی لو کھا لو سیٹھانی کا لہجہ ہمیشہ سے تلخ اور تیکھا تھا ماتھے پر ہر وقت بل رہنے سے ان کی ایک آنکھ اونچی اور ایک آنکھ نیچی دکھائی دیتی تھی سیٹ بھی سٹھانی سے ہمیشہ اسی تلخ لہجے میں بات کرتے تھے لیکن آج وہ سٹھانی کے تیور دیکھ کر بس مسکرا دیے انہوں نے سٹھانی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا دراصل وہ اسے سونگنا چاہتے تھے سٹھانی نے ماتھے سے پسینہ پوچھ کر کہا اے ہے کیا کرتے ہو کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا سیٹ نے نتنوں سے سوں سوں کرنے کے بعد کہا سیٹھانی تمہارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے اے ہے تمہاری عقل کو کیا ہوا بڈھے ٹھڈے ہو گئے اتنا معلوم نہ ہوا کہ پسینے سے بدبو نہ آئے گی تو کیا خوشبو آئے گی سیٹھانی نے ذرا پرے ہٹ کے کہا سیٹ جی بولے سیٹھانی جب تم کنواری تھیں تو کیا تمہارے پسینے سے خوشبو نہیں نکلتی تھی سیٹھانی بولی لو اب کب کی بات کرتے ہو سات سال کی تھی میں جب تم سے بیاہی گئی تھی جب سے ساری عمر رسوئی میں کاٹ دی میں کیا جانوں خوشبو وشبو کو اور یہ آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہیں فلم کمپنی کھول کر فلم ایکٹریسوں کے چکر میں تو نہیں آ گئے یاد رکھنا وہ جھاڑو ماروں گی کہ مان سیٹھ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے جلدی سے بولے نہیں نہیں سٹھانی کیا بات کرتی ہو میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا اتنا کہہ کر انہوں نے جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن سٹھانی نے دیکھا کہ کھانا کھاتے کھاتے کئی بار سیٹ کا ہاتھ رک گیا لکما ہاتھ ہی میں رہا منہ تک نہیں آیا سیٹھانی چلا کے بولی کیا سوچ رہے ہو کھانا کھاتے وقت کچھ نہیں سوچا کرتے سیٹ صاحب یکایک چوکنے ہو گئے جیسے تصور کی دنیا سے پھر سیٹھانی کی دنیا میں پہنچ گئے بولے کچھ نہیں کچھ نہیں میں تو آہستہ آہستہ ایک ایک لقمے کا مزہ لے رہا ہوں کیا لقمے کا مزہ لے رہے ہو وہی روز کی آلو بھاجی ہے اتنا کہہ کے سیٹھانی پانی کا گلاس لانے کے لیے رسوئی کی طرف چل دیں دوسرے دن مقررہ وقت پر نیروتم بھائی پانڈیا کہانی سنانے کے لیے سیٹھ کے دفتر میں پہنچا وہاں سیٹھ اور مس پریماوتی پہلے ہی موجود تھے پانڈیا نے اپنا چرمی بیگ کھولا اس میں سے کہانی نکالی اور ابھی وہ سنانے ہی جا رہا تھا کہ سیٹھ سیٹھ نے نے نے اسے پھر روک دیا کہا سنو پانڈیا رات کو میں تمہاری کہانی پر بہت سوچا بہت سوچا اور ایک ترکیب میرے دماغ میں آئی ہے پانڈیا اور پریماوتی دونوں ہمتن گوش ہو گئے سیٹھ نے کہا میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ تمہاری کہانی کی فلم تیار کرنے کے ساتھ عورتوں کا عطر بھی تیار کیا جائے عورتوں کا عطر پریماوتی حیران ہو کے پوچھنے لگی ہاں ہاں سیٹ موہن لال بگبیریا ایک دم مسرت سے بھرپور آواز میں بولے اگر عورتوں کے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے تو پھر اس خوشبو سے عطر بھی تیار کیا جا سکتا ہے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں سے عطر نکلتا ہے اسی طرح عورتوں کے پسینے سے عطر تیار کروں گا میں اسے تیار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کارخانہ کھولوں گا اس پر دس کروڑ روپے صرف کروں گا اور اس میں ہزاروں لاکھوں کنواری لڑکیاں ملازم رکھوں گا انہیں دن بھر دھوپ میں کھڑا رکھ کر ان کا پسینہ نکلواؤں گا اور پھر اس پسینے سے عطر کشید کیا جائے گا اور اگر کسی دن دھوپ نہ ہوئی تو پانڈیا نے سوال کیا وہ بھی میں نے سوچ لیا ہے سیٹھ کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں میں امریکہ سے بڑے بڑے آرک لیمپ منگواؤں گا جن کی گرم اور تیز روشنی ان لڑکیوں پر ڈالوں گا جو میرے کارخانے میں ملازم ہوں گی میں گرمیوں کے دنوں میں انہیں اون کی وردیاں پہناؤں گا تاکہ پسینہ خوب کھل کے مساموں سے بہ سکے برسات کی جھڑی کی طرح پسینہ پھوٹ پھوٹ کے بہے گا اور جتنا زیادہ پسینہ بہے گا اتنا زیادہ عطر تیار ہو سکے گا میرا کارخانہ ایک کی بجائے دو شفٹوں میں کام کرے گا دن کو دھوپ کی پالی رات کو بجلی کی روشنی کی پالی اور ٹھاٹ سے کام ہوگا ایک مہینے میں کم از کم ایک لڑکی سے ایک سیر عطر تیار ہو سکے گا میں نے سب حساب لگا لیا ہے اگر میں ایک لاکھ کنواری لڑکیوں کا کارخانہ کھولوں اور ان کے پسینے کا عطر تیار کروں تو دو سال میں میرا سرمایہ واپس آ جائے گا اور تیسرے سال مجھے کم از کم تین کروڑ کی آمدنی ہوگی وہ کیسے پریماوتی نے بہت چکا ہو کے پوچھا اشتہار بازی کے ذریعے سیٹ نے چمک کر جواب دیا آج دنیا میں اشتہار کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے اور پھر عورتوں کا عطر مس پریماوتی تم خود خیال کرو کون سا مرد ہے جو عورتوں کا عطر خریدنا پسند نہ کرے گا مجھے افسوس تو یہی ہے کہ مردوں کے جسم سے ویسی خوشبو نہیں نکلتی ورنہ عورتوں کا عطر مردوں کے لیے اور مردوں کا عطر عورتوں کے لیے بیچتا اور دگنا فائدہ اٹھاتا خیر اسے کیا کیجیے جو کام نہیں ہو سکتا فی الحال میں نے کمپنی کمپنی کے کے چھاپنے لیے دے دیے ہیں اگلے ہفتے تیار ہو جائے گی اور اس کے سب حصے میرے اور میرے رشتے داروں کے ہوں گے چند اشتہاروں کے خاکے بھی میں نے سوچ لیے ہیں پانڈیا تم صلاح دو یہ اشتہار کیسا رہے گا آپ کنواری لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کنواری لڑکیوں کا عطر استعمال کیجیے اور یہ شادی کے اخراجات سے بچیے صرف عورتوں کا عطر استعمال کیجیے دیکھیے ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو اپنے اقتصادی حالات سے مجبور ہو کر شادی نہیں کر سکتے اور بد چلنی اور بے راہ روی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ان سب کے لیے عورتوں کا عطر بہترین رہے گا بس ذرا سا عطر اپنے کپڑوں پر لگا لیا اور عورت کی خوشبو سے جھومتے جھامتے سنیما دیکھنے چلے گئے کیوں کیا خیال ہے میں تو سوچتا ہوں میں فضول اس فلم کمپنی کے چکر میں کیوں پڑوں صرف یہ عطر بنانے کا کارخانہ ہی کیوں نہ کھول لوں ایسا نہ کیجیے پانڈیا افسانہ نگار نے بے اختیار ہو کر کہا غضب ہو جائے گا کیا غضب ہو جائے گا ارے آرک لیمپ آپ اپنے کارخانے میں استعمال کریں گے وہی آرک لیمپ ہماری فلم کمپنی میں بھی استعمال ہوں گے فلم بنانے کے لیے آرک لیمپوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے بس پھر ادھر کارخانے میں عورتوں کا عطر نکلوائیے ادھر فلم کمپنی میں فلم ایکٹریسوں کا عطر عطر عطر عطر نرگس کا کا کا نلنی جیونت میں کہتا ہوں آپ سے ہندوستان تک ہی کیوں محدود رکھیں آپ ایک بین الاقوامی فلم بنائیے گریٹا گاربو کا عطر نکلوائیے بھگوان کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لاکھ روپے میں بکے گا فلمیں الگ تیار ہوں گی اور فلم بناتے وقت تیز روشنی کے سامنے کھڑے ہو کے جو پسینہ نکلے گا اس سے عطر تیار ہوگا ایک پنتھ دو کاج لوگ بھی خوش نرگس کی تصویر دیکھنے جا رہے ہیں نرگس عطر لگا کے مدھو بالا کی پکچر دیکھنے جا رہے ہیں مدھو بالا دن میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ مدھو بالا کا ایک نادار عاشق اپنے دوستوں میں مدھو بالا کا نام رٹتا رٹتا مر گیا اگر اسے مدھو بالا کا عطر دستیاب ہو جاتا تو مدھو بالا نہ صحیح مدھو بالا عطر ہی صحیح وہ بیچارہ اسی پر قناعت کر لیتا ایک غریب کی جان تو بچ جاتی میں تو کہتا ہوں سیٹ جی آپ یہ کمپنی کھول کر قوم پر احسان کریں گے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بچائیں گے لاکھوں نوجوانوں کو بد اخلاقی سے بچائیں گے سیٹ موہن لال بکبیریا نے اپنی چیک بک سے دو ہزار کا ایک اور چیک پھاڑ کر بھائی پانڈیا کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا تم نے بہت اچھا خیال دیا ہے ایک دم نیو آئیڈیا ہم بہت خوش ہیں ہم تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے پانڈیا نے چیک جیب میں رکھ کر کہا سیٹ صاحب ایک اور آئیڈیا آیا ہے آپ عورتوں کو ملازم تو رکھ ہی رہے ہیں تو اسی کارخانے میں کئی اور ضمنی فائدے بھی ہو سکتے ہیں مثلا مثلا یہ کہ عورتوں کے آنسوؤں کو منجمد کر کے عورتوں کی قلفی تیار کر سکتے ہیں آنسوؤں میں سے نمک الگ کر کے عورتوں کا نمک بازار میں بیچ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں ہاں ہو تو سکتا ہے لیکن یہ قیمتی تجارتیں ہیں سیٹ صاحب نے کہا ان سے بھی کچھ ضمنی فائدے ہو سکتے ہیں چلو ان پر ہم کچھ کمیشن بھی دے دیں گے آپ کی بڑی عنایت ہے افسانہ نگار نے بڑے مسکین لہجے میں کہا پریماوتی جو اب تک چپ بیٹھی تھی فکر مند نگاہوں سے سیٹ کی طرف دیکھ کر بولی ظاہر ہے کہ آپ اس کارخانے میں صرف کنواری لڑکیوں کو ملازم رکھیں گے ہاں کیونکہ خوشبو تو صرف انہی کے پسینے سے نکلتی ہے لیکن اگر کوئی شادی کر لے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے کارخانے کی کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکے گی پہلے تو میں یہ کارخانہ صرف ہندوستان میں بناؤں گا لیکن بعد میں دوسرے ملکوں میں بھی کھولوں گا امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں وہاں ان ملکوں میں میرے عطر کی بہت قدر ہوگی لیکن یہ شرط تو میں ہر جگہ رکھوں گا کہ ہمارے کارخانے میں کام کرنے والی لڑکیاں کبھی شادی نہیں کر سکتی تو آپ دنیا کی لاکھوں عورتوں کو شادی سے محروم کر دیں گے کیا کریں بزنس بزنس ہے مس پریماوتی آپ ہی آپ مسکرانے لگی کیوں مسکرا رہی ہو سیٹ موہن لال نے پوچھا کچھ نہیں جی پریماوتی آہستہ سے بولی یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی تھوڑی دیر کمرے میں سناٹا رہا پھر سیٹ صاحب ہنس کر بولے بھائی اور تو سب ٹھیک لیکن آج کل سائنس کا زمانہ ہے سب تحقیقات کر لینی چاہیے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ کس قسم کی لڑکی میں کیسی خوشبو ہوتی ہے کس عمر میں یہ خوشبو زیادہ ہوتی ہے کس عمر میں کم ہوتی ہے ضروری باتوں کو دریافت کرنے کے لیے میں نے ایک سائنسدان سے بات کی ہے وہ نیشنل لیبوریٹری میں پانچ سو پر ملازم تھا میں نے دو ہزار روپیہ مہینہ دے کر ٹھیک کر لیا ہے ڈاکٹر عبد الحفیظ اس کا نام ہے نوجوان ہے پی ایچ ڈی ہے محبت سے کام کرے گا باہر کمرے میں بیٹھا ہے پانڈیا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پریماوتی نے جلدی سے کہا اسے اندر بلا لیجیے نا سیٹ نے گھنٹی بجائی اور کو اندر بلا لیا اور اسے سب بات اچھی طرح سے سمجھا دی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے کہا اس تحقیقات میں چھ مہینے تو ضرور لگ جائیں گے سیٹ نے چلا کے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں میں پروسپیکٹس چھپوا رہا ہوں کمپنی کے حصے بیچ رہا ہوں کمپنی کے کارخانے کے لیے مشینری کا آرڈر دے رہا ہوں اور آپ چھ مہینے تحقیقات میں لگائیں گے جب تک میں انتظار نہیں کر سکتا صرف تین مہینے کافی ہیں تین مہینے کے بعد آپ اسی دفتر میں مجھے مل لیجئے یہ لیجئے تین مہینے کی تنخواہ سیٹھ نے چھ ہزار روپے کا چیک سائنسداں کے ہاتھ میں تھما دیا سائنسداں ہاتھ جوڑ کے رخصت ہو گیا پورے تین مہینے بعد ڈاکٹر عبد الحفیظ نے سیٹھ کے دفتر کی گھنٹی بجائی سیٹھ نے اسے فوراً اندر بلا لیا سیٹھ سائنسداں کو دیکھ کر حیرت میں آ گیا سائنسداں کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑے ہوئے تھے اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے یہ آپ کو کیا ہوا سیٹ نے حیرت سے پوچھا مس پریماوتی اور پانڈیا بھی حیران ہو کر سائنسداں کی صورت دیکھنے لگے ڈاکٹر عبد الحفیظ نے کہا یہ سب کچھ آپ کی تحقیقات کے سلسلے میں ہوا جس دن آپ نے مجھے یہ کام سونپا بس اسی دن سے تحقیقات میں لگ گیا سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ عورتوں کے پسینے میں کیسی خوشبو ہوتی ہے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے فلم ایکٹریسوں کی طرف رجوع کیا اور نرگس کا پسینہ سونگھنے کی کوشش کی جب وہ سیٹ پر کام کر رہی تھی کم وقت نے کچھ سوچا نہ سمجھا میرے گال پر زور سے ایک تماچا رسید کر دیا پھر وہ تماچا کھا کے میں مدھو بالا کے یہاں گیا لیکن اس نے مجھ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اسی طرح دوسری فلم ایکٹریسوں نے بھی میری بے عزتی کی پھر بھی میں چند فلم ایکٹریسوں کا پسینہ سونگنے میں کامیاب ہو گیا ان کی رپورٹ میری فائل میں موجود ہے اس کے بعد میں عام کنواری لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا لیکن یہ مصیبت ہوئی کہ جو ہی میں ان کا پسینہ سونگنے کی کوشش کرتا وہ چپل اتار کر کھڑی ہو جاتی ایک ایک دفعہ بازار میں چلتے ہوئے لڑکی کو سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس نے مجھے پکڑ لیا ایک ہفتہ حوالات میں رکھا مجسٹریٹ نے مجھے ایک مہینہ نو دن کی سزا دی ابھی سیدھا جیل سے یہاں آ رہا ہوں لیکن پھر بھی ان تمام تکلیفوں کے باوجود میں نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے اب تک میں نے کوئی چھ سو کنواری لڑکیوں کے پسینے سونگے ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کہ سیٹ نے بہت ہی بے چینی سے پوچھا کہ عورتوں کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہی نہیں باپ رے سیٹ زور سے چلایا نہ کنواری لڑکیوں کے پسینے میں نہ شادی شدہ لڑکیوں کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہی نہیں بلکہ ان کے پسینے میں بھی اسی طرح بدبو ہوتی ہے جس طرح مردوں کے پسینے میں پھر میں نے اس بدبو کی تحقیقات کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن میں نے تو تمہیں خوشبو کی تحقیقات کے لیے مقرر کیا تھا نہ کہ بدبو کی تحقیقات کے لیے یہ درست ہے لیکن میں نے سوچا کہ اگر بدبو کا پتہ چل جائے تو ممکن ہے خوشبو نکالنے کی صورت نکل آئے لیکن اس میں بھی مجھے ناکامی ہوئی کیونکہ عورت کے پسینے میں جو اجزا موجود ہیں ان کی تفصیل یہ ہے عورت کا پسینہ مساوی ہے گندا پانی چند زہریلے مادے ammonia carbon dioxide sodium chloride وغیرہ کا اور ان میں سے کسی سے خوشبو نہیں نکل سکتی ارے لوگوں میں تو لٹ گیا سیٹ نے اپنی چھاتی پر دو ہتڑ مار کر کہا میں نے کارخانے کی عمارت کا ٹھیکہ بھی دے دیا ہے دو کروڑ روپے میں ٹھہریے ٹھہریے مس پریماوتی نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ ڈاکٹر عبد الحفیظ کی طرف بڑے اطمینان سے مڑ کر بولی ڈاکٹر اگر عورتوں کا عطر نہیں بن سکتا تو نہ صحیح عورتوں کے آنسوؤں کا نمک تو بن سکتا ہے اس کی بھی میں نے تحقیقات کر لی ہے ڈاکٹر نے نہایت یقین سے کہا یہ نمک ضرور بن سکتا ہے لیکن میں نے اندازہ کیا ہے کہ یہ کوئی نفع بخش سودا نہیں ہے کیونکہ میں نے اندازہ کیا ہے کہ اگر ایک لاکھ عورتوں کو ایک سال تک رلایا جائے تو ان کے آنسوؤں سے صرف ایک چھٹاک نمک دستیاب ہوگا ارے میں تو بالکل لٹ گیا برباد ہو گیا اب تو اس کارخانے سے کسی ضمنی فائدے کی بھی امید نہیں رہی ارے پانڈیا کے بچے نمک حرام تو نے میری لٹیا ہی ڈبو دی اور تم بھی سائنسداں بڑے سائنسداں بنے پھرتے ہو نکل جاؤ تم دونوں اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ پانڈیا اور سائنسداں دونوں وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے کمرے میں صرف پریماوتی اور صاحب رہ رہ رہ گئے مس پریماوتی کر مسکراتی جاتی تھی سیٹ نے غصے میں آ کے پوچھا تم کیوں مسکرا رہی ہو یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی کیا سوچ رہی تھی مس پریماوتی نے مسکرا کر کہا یہی کہ اچھا ہوا قدرت نے عورتوں کے جسم میں خوشبو نہیں رکھی ورنہ آپ سرمایہ دار لوگ تو